صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے دنیا کو اپنی نبوت اور اشارے کی طرف بلایا اس وقت ماحول میں بہت سارے گروہ پائے جاتے تھے فرقے پائے جاتے تھے اور ان میں سے ہر کسی کا خیال تھا کہ ہم اکبر ہیں اور سچے ہیں یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی کتاب تو رات پڑھتے پڑھاتے ہیں ہمارے پاس آسمان سے آنے والا دین ہے اس لیے ہم حق پر ہیں اور سچے ہیں یہ بات کسی حد تک ان کی بظاہر معقول بھی تھی کہ ان کے پاس تورات ہے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک دین ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جو تمام لوگوں کے ہاں مسلم اور قابل احترام ہے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قابل احترام اور مسلم ہے یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ ہمارے دین پر تھے نصارہ کا خیال تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب انجیل ہے ہم اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں آسمان سے آنے والا دین ہے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلاط والسلام ہمارے نبی اور رسول ہے اس لیے ہم حق پر ہیں ہم سچے ہیں اور ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہمارے دین پر تھے اور مشرقین مکہ ان کا خیال تھا کہ ہم تو ہیں ہی ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے خاندان میں تھے بیت اللہ ہمارے قبضے میں ہے حج ہمارے قبضے میں ہے اتنے سارے شاعر ہمارے قبضے میں ہیں اور ہم ہی ابراہیم علیہ السلاط اسلام کے دین پر چلنے والے سچے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے اس لیے ہم آپ پر ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں اب ایک عام آدمی جس کو ان دینی جھگڑوں کا پتہ نہیں ہے وہ کس طرف جائے کسے حق سمجھے اور کسے باطل سمجھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام امام الموحدین تھے جد الانبیاء تھے توحید کے دنیا میں بہت ہی بڑے علم بردار تھے حتیٰ کہ یہ کہنے والے سد بدت البغاؤ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض پیدا ہو گیا ہے ناراضگی پیدا ہو گئی ہے اس وقت تک ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی جب تک تم ایک اللہ کی طرف نہ ہو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کے دین کا امتیاز تھا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے ذریعے ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا بہت ہی صاف ستھرا اور شفاف تعارف رہا بتایا کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا کیا امتیاز تھا آپ کے دین کا کیا امتیاز تھا آپ کی کیا خصوصیات تھی ان ابراہیم کانا ممتن خانصن حنیفہ وم یقو مل مشرقینا سستقین حسن سین تماح کا تب ملت ابراہیم حنیفا وما کانہ من مشرقین اس ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی نو صفتیں گرمائی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام اللہ رب العزت کے فرما برسات تھے ادب و احترام کرنے والے تھے توحید کے علم بردار تھے شرک سے بیزار تھے شرک سے دور تھے شرک سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا کھلا کھلا تعارف کرایا یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کو سمجھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے ساتھ تعلق کا دم بھرنے والا کوئی مشرق نہیں ہو سکتا جس کے دین میں جس کے دین میں کوئی شرک کا شائبہ ہے وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہو کہ میں ابراہیم علیہ کا تعلق دار ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں یہ تعارف کرایا اور اس کے ساتھ ہی بڑی ہی واضح اور دو ٹوک دلیل دی جو ہر شخص کو سمجھ آ سکتی ہے یا اہل کتاب حاج تمام ضرورت اس طور انا سے اتنی واضح اتنی دو ٹوک اور اتنی بڑی دلیل کہ کوئی بھی اس کا انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ لوگوں کم از کم اتنا تو سوچ لو جو ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو یہودی کہتے ہیں اور نسرانی کہتے ہیں وہ کم از کم یہ تو سوچ لیں کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام کب ہوئے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق کی نسل سے یعقوب علیہ السلام ہوئے ان کے خاندان میں سے آگے چل کے موسا علیہ السلاۃ والسلام ہوئے عیسا السلاۃ والسلام ہوئے اور تورات اتری موسا علیہ السلاۃ والسلام پر انجیل اتری علیہ السلاۃ والسلام پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے مدت بعد تورات آئی مدت بعد انجیل آئی تو ابراہیم علیہ السلاط وسلام یہودی اور نسلانی کیسے ہو سکے ننا کان ابراہیم یہودی والا نسرانی ولكن كان حنيفا مسلما ما كان مسلم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراہیم علیہ السلات والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بولا کن کا نہ حنیف ہم مسلم وہ تو سارے فرقوں سے الگ ہو کے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے تھے یہودی تو کہتے ہیں کالت یہود وکالت النصار المسیح اللہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا نثارا کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا خاندان بھی چھوڑا تو اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو تیار نہیں ہوئے باپ کے ساتھ لڑائی مول لی تو صرف اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو تیار نہ ہوئے پورے خاندان کے ساتھ لڑائی حکومت وقت کے ساتھ لڑائی اپنے باپ کے ساتھ جنگ بد کا نتلک مسلط نت رکم اس وقت میں حس نہ تم تھی ابراہیم ولو وبدا روما برا مِن تم وا تاکہ بدا حدا تو مینو مل بخدہ ابراہیم من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير یہ دین ابراہیم علیہ السلام نے کا اس دین کے حامل کو یہودی کہا جائے جبکہ یہودیوں کے ہاں شرک پایا جاتا ہے عملی طور پر بھی اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی شرک داخل کر دیا یہی معاملہ نسارا کا کہ شرک کے شرک سے ملوث کتاب کے اندر بھی شرک داخل کر دیا املن بھی شرک ہے اور پورے ساؤں میں بھی شرک ہو رہا ہے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلاط اسلام ہمارے تھے اور مشرقین مکہ نے بیت اللہ کو بتوں سے بھرا ہوا ہے بیت اللہ کو بتوں سے بھرا ہوا ہے ہر خاندان کا اپنا معبود ہے ہر گھر کا اپنا معبود ہے نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلاط اسلام کا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے ہم فیصلہ کیسے ہو فیصلہ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے خود کر دیا ہے فرمائے ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبي ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبي والذین امنوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کون کر سکتا ہے جو اس کی پیروی کرے جو اس کے دین پہ چلے یہ خون کے رشتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ خاندانی رشتے نہیں ہیں یہ نسل کی بات نہیں ہے یہ زبان کی بات نہیں ہے یہ علاقے کی بات نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے دین پر چلے گا جو ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی پیروی کرے گا وہی ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا تعلق دار ہوگا وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے توحید کے علم بردار کتوں کو پاش پاش کرنے والے جیسے ابراہیم نے اپنے خاندان سے لڑائی مول دی تھی ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے لڑائی مول لی یہ نبی حق رکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا نام لے نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا بلکہ تمام انبیاء کا نام لینے کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا برقدم رسول اللہ انحب اللہ وسن الطاغوت سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا صحیح بخاری میں آپ پڑھ چکے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا علمنا سے میری سب نے مری فی دنیا ول انا علمنا سے میری سب نے مری فی دنیا ول میں علیہ السلط والسلام کا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ تعلق دار ہوں سب سے قریبی تعلق میرا ہے المبیاء وسط اللہ اللہ الانبیاء اخوت لعلات امہاتهم شتا و دینہم واحد انبیاء سارے کے سارے آپس میں تعلق دار ہیں بھائی بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں ان کا دین ایک ہی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پہنچتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلاط و کا کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اب صورتحال ہمارے دور میں بھی وہی ہو چکی بلکہ بہت جلد ہو چکی تھی کہ لوگ فرقوں میں جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں ہر جماعت کا خیال ہے کہ میں حق کروں سچی بات یہ ہے کہ جتنا کوئی دین سے زیادہ دور ہے اتنا ہی دین کا زیادہ دعوے دار بنتا ہے بالکل ویسے ہی جو سب سے زیادہ بے دین تھے مشرقین مکہ سب سے زیادہ شرک کے علم بردار تھے سب سے بڑے مشرق تھے ان کا خیال تھا کہ ابراہیم کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ تعلق ہے یہی صورتحال اس وقت مسلمانوں کی ہو چکی ہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہر جماعت کا خیال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کا خیال ہے کہ میں سچا ہوں میں پھر کا ہوں ایک فرقہ تو ایسا ہے جن کے ہاں اللہ کے اللہ رب العزت کی بے تحاشا گستاخی پائی جاتی ہے اللہ کے رسول کی بے تحاشا گستاخی پائی جاتی ہے جہاں ہمارے ماحول میں وہ نہیں ہے اللہ کے گستاخ اللہ کے رسول کے گستاخ انہوں نے اپنا نام ہی پھر کیا نازیا رکھا ہوا الفرقت النادیہ اور طائفت الفرقت العدلیہ توحیدیہ لیا جہمیہ جہمیا اپنے آپ کو اور التوحیدیہ العدلیہ الفرقت النادیہ الفرکت طائفت المنصورہ کہلاتا جتنا کوئی سنت سے زیادہ دور ہے اتنا ہی اپنے آپ کو زیادہ سننی کہلاتا ہے تو مسئلہ پھر وہی ہے سوال پھر وہی ہے کہ کون سچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے دعوے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے میرا بھی خیال ہے کہ میں سچا ہوں ہر کسی کا خیال ہے کہ میں سچا ہوں فیصلہ پھر اللہ رب العزت سے ہی کروایا جا سکتا ہے وہی مہربانی کرے تو ہدایت دے سکتا ہے وہی مہربانی کرے تو رہنمائی کر سکتا ہے آئیے اللہ رب العزت سے پوچھیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور کڑا تعلق کس کا ہے اللہ فرماتے ہیں وسعت اللہ شعیم فساد هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عنهم إسرهم ب التي كانت عليهم فالذين آمنوا به نامن ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه و هم المفلحون یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا ایمانداری سے جس کا جی چاہے قرآن کریم کھولے ان آیتوں کا ترجمہ سیدھا سادہ ترجمہ بغیر کسی شرح کے بغیر کسی تعلیق کے بغیر کسی حاشیہ کے بغیر کسی تصویر کے پڑھ لے اس کو سمجھا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور کرا تعلق کس کا کون امام الانبیاء کے قرب کا دعویٰ کر سکتا ہے کون امام الانبیاء کی اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اللہ نے بتایا خلاصہ یہ ہے اللہ نے بتایا کہ میری رحمت نے ساری دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اللہ بڑا کریم کوئی دنیا میں دھوکے میں نہ رہے کوئی سمجھے کہ دنیا میں مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے میری اتنی عزت ہے میرے اتنے مرید ہیں میرے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں میری جڈوگی بجانے والے بہت زیادہ ہیں میرے پیچھے نعرے لگانے والے بہت زیادہ ہیں میری عزت زیادہ ہوتی ہے میرا وقار زیادہ ہے اس لیے میں سچا ہوں نہیں یہ غلط دعویٰ ہے غلط سوچ ہے اگر ایسا ہوتا اگر یہ معیار ہوتا تو دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چکتا آپ کو ذرا پر بھی تکلیف نہ آتی دنیا کی عزت دنیا کا احترام دنیا کی نعمتیں یہ حق ہونے کی سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے دنیا میں کثرت دنیا کا سواد اعظم دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگوں کا ساتھ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ سچا ہے قطن نہیں ہے سچ ہونے کی دلیل کیا ہے سچ ہونے کے لیے حق ہونے کے لیے تو دلیل چاہیے دلیل چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلیل دے کر بات کی ہے قرآن بھرا پڑا ہے میں اس طرف نکل جاؤں تو واپس نہیں آیا جائے تو میں اللہ پی نہ ربی کن اعلیٰ پہ نہ ان ومبی ماتم یا کس الحق کافاصلی گسٹین مکہ کا خیال تھا کوئی کنواں نکال کے دکھائیں کوئی چشمہ نکال کے دکھائیں کوئی سونا دکھائیں کوئی سونے کا گھر دکھائیں امام الانبیاء نے فرمایا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس تو ایک ہی چیز ہے جس کو بینا اور دلیل کہتے ہیں دلیل سے بڑی قوت دنیا میں کوئی نہیں ہے سب سے بڑی قوت میرے پاس ہے اور وہ دلیل کی قوت ہے دلیل حق اور سچ کو الگ کرتی ہے باطل سے اور جھوٹ سے دلیل واضح کرتی ہے بات اچھی طرح دھیان سے سن دنیا کی سب سے بڑی قوت جس میں خیر ہے سلامتی ہے انسانوں کی بلائی ہے وہ دلیل ہے دلیل کا کوئی متبادل اچھا نہیں ہے دلیل کا کوئی بھی متبادل اچھا نہیں ہے دلیل کا متبادل کبھی ڈنڈا ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے دلیل کا متبادل کبھی کثرت ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے دلیل کا متبادل کبھی کبھی علم بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں اتنا بڑا عالم ہوں میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں میرے بڑے اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے بڑے امام تھے وہ غلط کیسے کہہ سکتے تھے نہیں ایک ہی بات چلے گی کلہا ترہا نہ تم ملک اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ امام الانبیاء نے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی زبان پہ کیا فرمایا کوئی سبیلی قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين میں بھی سوچتا من جلد إن کی طرف بلاتا ہوں دلیل کے ساتھ دنیا کو بلاتا ہوں میرے ماننے والے میرے پیروکار بھی لوگوں کو اعلیٰ وجہ بصیرت دین کی طرف بلاتے ہیں لا تکفو ما لیسا لکا بھی علم ان سمع والبصر والفعاد کلو رائے کا کانان ہم اسکولا کبھی بھی دلیل کے بغیر بات نہ کرنا منع فرمایا اللہ نے لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کرے دلیل لائے جس نے بات کرنی ہے دلیل کے بغیر بات نہیں بنتی میں اور آپ کو کوئی شاہی نہیں ہے اللہ نے تو امام الانبیاء کے بارے میں فرما دیا لو علینا الاقاویل من ثم لقطعنا فما احد میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اور کی کیا حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر دلیل کے بات نہیں امام الانبیاء بھی دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے تھے میں کہتا ہوں اس طرح آگے بڑھ کے دیکھیں اللہ رب العزت بھی بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا اللہ کے ضرورت نہیں يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرو اے اللہ تیری عبادت کیوں کریں فرمایا اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں اے اللہ دلیل تو دو کہ تو رب ہے ہمارا اللہ بھی خدا کا تم فرمایا تم کو میں نے پیدا کیا تمہارے بڑوں کو میں نے پیدا کیا آسمان میں نے بنایا زمین میں نے پیدا کیا آسمان سے پانی میں نے اتارا اس پانی کے ذریعے زمین سے روزی میں نے نکالی بتاؤ ایسے دلائل رہے نہ کسی پر مقصد ہے نہ ہی ان کا کوئی انکار کر سکتا ہے ہے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے جو ان دلال کا انکار کرے اور ہے کوئی دنیا کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ان دلائل سے واقف نہ ہو اللہ رب العزت بات کریں تو دلیل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو دلیل سے کوئی بھی کوئی بھی عقل مند سوچ مند سمجھدار دانا انسان بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا دلیل دنیا میں نہ رہے تو بدمنی پھیل جاتی ہے آج دنیا بھر کا نظام بغیر دلیل کے ہے اسی لیے مار دھاڑ ہے بم چل رہے ہیں بندوقیں چل رہے ہیں بندے مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ طاقت چل رہی ہے دلیل نہیں سنی جا رہی اگر دلیل آ جائے امن و امان پھیل جائے اسلام دلیل پر پائے یہ کر رہا تھا اور میں اللہ کی رحمت نے ساری دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا کمال ہے اس کی حقانیت ہے تو یہ تو فرمورزگار کی رحمت ہے اس کی رحمت کی وسط کا یہ عالم ہے کہ پھر جو نا رب کو اعلیٰ کہتا رہا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دنیا میں جیتا رہا اللہ چاہتا تو اس کو ایک سیکنڈ میں پکڑ لے بڑے بڑے نمرود شداد اور حامان دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے رہے اللہ نے کسی کو کچھ نہیں لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے فساد تو سکون ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جو اہل تقوا کے لیے ہو جائے گی رحمت اہل تقوا کے لیے خاص ہو جائے گی اہل ایمان کے ساتھ خاص ہو جائے گی نمازیوں کے لیے خاص ہو جائے گی زکات ادا کرنے والوں کے لیے خاص ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے خاص ہو جائے گی جو نبی امی پر ایمان لاتے ہیں پھر نبی امی کے اور ساتھ گر رائے اس طرح کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بخل نہ کیا کریں اس سے بدتر کوئی بخل نہیں ہے بڑے محبت اور جذبے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں امام الانبیاء کا نام سن کر پھر آگے جا کے کیا بتایا کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے وہ کیا ہے بلدینہ آبن اونبے ہی بسرو واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم الم جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کا دین کو پھیلانے میں ساتھ دیں گے اور آپ کا دین نشر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے بتبنور اللہ الذي انزل ہوں آپ کے ساتھ جو نور وہی نور ایمان نور ہدایت کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی شکل میں اترا ہے اس پر یقین رکھیں گے اور صرف یہی فلاح پائیں گے اور کوئی فلا نہیں پائے گا بالکل وہی میں یاد جو پہلے ابراہیم علیہ السلاط اسلام کے بارے میں بتایا وہی یہاں بتا دیا ابراہیم علیہ السلاط اسلام کا نام لینے کا کسے حق ہے جو ابراہیم علیہ سات اسلام کی پیروی کرے ان کے دین پہ چلے توحید کا علم بردار ہو سے بیدار ہو ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا حق کسی کچھ کو ہے بلدین عام روبے بات کرو ہو بنا سا ہو بتبا نور اللہ ان اس کے سوا کسی کو حق نہیں بات لمبی ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں آپ کا دین پھیلانے میں آپ کی مدد کرنے والے کون لوگ ہیں آپ کے دین کی نشو و ساتھ میں آپ کا ساتھ لینے والے کون لوگ ہیں اور وہی الہی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر غیر متزلزل غیر مشہور یقین کرنے والے کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ چار وصف پائے جائیں گے بلائی کا ہم المفتحون وہ کامیاب یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ تھا ویسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ ہے اللہ رب العزت اب بڑی آسانی کے ساتھ جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے امام الانبیاء کا دین آج تک قائم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق دار امام الانبیاء کے سب سے قریبی امام الانبیاء کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کا دین پھیلانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا صحیح بخاری میں آپ پڑھ چکے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ سن لیں حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بڑی توجہ سے سننے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ مرض الموت کی بات ہے سر پہ پٹی بندی ہوئی ہے سر درد ہو رہا ہے بخار چڑھا ہوا ہے آگے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ احساس فرمایا امام الانبیاء کے خطبے بڑے چھوٹے چھوٹے اللہ نے بندے ہی ایسے دیے ہوئے تھے ساتھی ہی ایسے دیے ہوئے تھے ایک جملہ زبان سے نکلتا تھا بندے کو ہدایت آ جائے اور بندہ سیدھا ہو جائے ایک طرف ہم ہیں گھنٹے گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں کچھ نہیں بگڑتا امام الانبیاء ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور خود کا احساس فرمایا ان اللہ سیرا عبدن بین دنیا عند اللہ بڑا کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہیے جو کچھ دنیا میں ہے یہ چاہیے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ چاہیے تو بندے نے اس بندے نے وہ کچھ پسند کر لیا ہے جو اللہ رب العزت کے پاس ہے خطبہ کا ختم ہو گیا حضرت ابو سعید خودی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے اللہ اس کو کہتے ہیں گہری فہم گہرا فہم تقیق علم اس کو کہتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آئی سنا سب نے ہے ابو بکر صدیق رونے لگے فقل تو فی نقی مایوب کی حاضر شیخ میں نے جی میں کہا چوڑے کو کیا ہو گیا ہے رونے والی اس میں کون سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ دنیا چاہیے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ چاہیے تو بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے پسند کر لیا ہے تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے لیکن مجھے فوراً خیال سمجھ آ گئی بات میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ بندہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بندہ اللہ کے رسول ہے بکانا ابو بکر عالمانا ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ عالم تھے ان کو سمجھا گئی کہ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے یہ سچا فرم دین کا کسے حاصل ہوتا ہے جس کا دل صاف جتنا دل صاف ہوگا اتنا ہی علم زیادہ حاصل ہوگا یہ بھی میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا یہ بھی کوئی حاشیہ رائے نہیں ہے قرآن نے وط تک اللہ بھائی اللہ اللہ پلے بانے طلبہ علم صاحب کو کبھی نہ بھولے فتق اللہ ویعلمکم اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سکھا دے گا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ علم دے دے گا جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کو علم نہیں ملے گا جس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا اس کو ہدایت نہیں آتی ومن یوں بلّہ ہے یس طلف بومن یوم بلّہ ہے یس جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے راست دل کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے جو تکوا اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت سے علم عطا فرما دیتا ہے یہ بات صرف طلبہ علم تک نہیں ہے عام آدمی بھی سن لے یا یو حلدینا منف اللہ رقول سدیدہ کس نے لک اللہ ویغفر ضرور ذنوبکم عام آدمی کو بھی اللہ نے فرمایا تکوا اختیار کر لو ایمان لے آؤ تکوا اختیار کر لو سیدھی بات کرنا شروع کر دو اللہ سارے کام سنوار دے گا گناہ معاف کر دے گا سمجھ رہے ہیں بات تکوا اختیار کر لو بات سیدھی کرنا شروع کر دو نتیجہ کیا ہوگا اللہ سارے کام سنوار دے گا گناہ معاف گا بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا بات ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابک صدیق کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا لا تب کے یا بکر غلام اب ابک صدیق کو حوصلہ دلانا مت رہو ابو بکر سب لوگوں سے مخاطب ہوئے فرمایا ان امن نگا سے علیہ تھی سہبتی ومال ہی ابو بکر ان امن نگا سے علیہ تھی سہبت ہی ومال ابو بکریم تم متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام وموتته کیا خراج تحسین ہے امام الانبیاء کی طرف سے لوگوں دھیان سے سن لو مجھ پر دین پھیلانے کے معاملے میں دین نشر کرنے کے معاملے میں وقت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ احسان کو کسی چیز کا ہے جتنا وقت اس نے دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا جتنا معلوم کو کسی چیز نے دین نشر کرنے میں خرچ کیا اتنا کسی اور نے خرچ نہیں کیا اور اگر میں نے کسی کو دنیا میں اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ان کو کس صدیق کو بناتا دوسری بات یہ والا کم صاحب خلیل الرحمان لیکن تمہارا ساتھی محمد اللہ کا خلیل ہے دنیا میں اس کا کوئی خلیل نہیں ہے اخوت اسلام ہے محبت اسلام ان کو کس صدیق کے ساتھ ہے اور ساتھی پھر مسجد باب اللہ بابا بھی بکرن لوگوں آج کے بعد مسجد نبی کے اندر کوئی دروازہ نہیں کھولنا چاہیے سب کے دروازے بند کر وہ کہ صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا آج تک اس کی نشان ہے جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں موقع ہے ابھی یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خون کے رشتے کی بات ہوتی خاندانی رشتے کی بات ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کے قریبی رشتے دار تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی امام الانبیاء کے گھر میں پائی تھی ابو طالب کی اولاد کو تقسیم کر لیا گیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آپ کے گھر پرورش پائی تھی غریبی رشتے دار ہیں لیکن پہلا نمبر کس رشتے دار ہے لیکن پہلا نمبر کس کا ہے پہلا نمبر اس کا ہے امن علیہ صحبت ہی و ماں علیہ ابو بکرن جو زیادہ وقت لگائے گا جو زیادہ مال خرچ کرے گا دین کی نشر و شاعت میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا وہ پہلے شیخ الاسلام پہلے اہل حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جتنا حدیث کی نشو اشاعت اردو کے صدیق نے کی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اردو کے صدیق نے کی جتنا دین اسلام کو نشر کرنے میں ابو کے نے خدمت کی اتنی کوئی اور نہیں کر سکا آپ سب جانتے ہیں ضرورت نہیں ہے وضاحت کی اشارے کے طور پر آپ کو اچھی طرح پتا ہے امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے سب صحابہ اکرام کا خیال ہے کہ لشکر اسامہ نہیں جانا چاہیے لیکن ابو کے صدیق کہتے ہیں حدیث رسول اللہ ہو امام الانبیاء کی نس ہو ابو کے صدیق اس کو تبدیل کر دیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ فہم ہے دقیق یہ گہرا علم کس کو حاصل ہوا اس کو جس نے دین کی سب سے زیادہ خدمت کی جو دین کی جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو اللہ اتنی ہی زیادہ سمجھاتا سمجھا سارے ایک طرف ہے اور ہے بھی صحابہ اکرام ابو کے صدیق کا فیصلہ سب سے بہترین اچھا ضرور بھیجنا ہے تو کسی تجربہ کار کو عمر رسیدہ کو گرم و سرد کشیدہ کو بھیج دو اسامہ جیسے بچے کو تھوڑا بھیجو پر میں آپ محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ صدیق تبدیل کر دے یہ نہیں ہو سکتا یہ حدیث کو ماننے کا پہلا جذبہ ہے پہلا انسان ہے جس نے سارے فیصلے مٹا دیے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی چلے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء کے قرب کا دعویٰ اتباع رسول کا دعویٰ طائفہ منصورہ ہونے کا دعویٰ فرقہ نازیہ ہونے کا دعویٰ جماعت حقا ہونے کا دعویٰ مسلک حق ہونے کا دعویٰ صرف سچ کر سکتا ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو غیر مشہور تسلیم کرے اس کے مطابق چلے اس کے علاوہ کسی کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں اور یہ صرف اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو بخشا اور ان کے تابعین کو بخشا اور ان کے تبا تابعین کو بخشا اور جماعت محدثین کو الحمد للہ رب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي برحمد اللہ تو میں صرف نکلوں تو خیر وقت چلا جائے میں جلدی سے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی مہربانی سے صحابہ اکرام نے اپنا کردار ادا کیا دین کو نشر کرنے میں جو امام الانبیاء کی زبان سے نکلا جیسا امام الانبیاء کا اسلام حسنا تھا ویسا ہی اسلائی حسنا کا ثبوت دیا امام الانبیاء نے اللہ رب العزت سے قرآن کریم وصول کیا ساری دنیا جانتی ہے رسالت محبت علیہ صلاحت وسلام نے قرآن کا ایک لفظ بھی گم نہیں ہونے دیا غیر نہیں ہونے دیا ایک جملہ قرآن کریم کا ایسا نہیں ہے جو امام الانبیاء نے لوگوں کو نہ سنایا ہو ایک جملہ ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو امام الانبیاء نے قرآن کریم میں نیا شامل کر دیا ہو کلو اللہ تو علیکم ولا ادراکم قبل فیکم مورم من قبل ہی تعقلون کہتے تھے کہ نیا قرآن لے آؤ یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دو قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي فرمایا میں اس کے اندر ذرا بھر تبدیلی نہیں کر سکتا مائی صاحبہ فرماتی ہے اگر امام الانبیاء نے کوئی ایت چھپانی ہوتی تو وہ ایت چھپاتے واللہ مبدی ہے وتشنات وہ ایت بھی نہیں چھپائی تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت میں آپ نے قرآن کریم کا ایک ذرا نہیں چھپایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى اللہ رب العزت نے جیسے امام الانبیاء کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا تھا ویسے ہی امام الانبیاء کی صحبت کے لیے دین کی نشو اشاعت اور دین کی اقامت کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے پانچ بعض گروہ کا انتخاب فرمایا انہوں نے بھی امام الانبیاء کی زبان سے نکلی ہوئی ایک حدیث بھی ضائع نہیں ہونی نہ کسی حدیث نے کچھ بڑھایا نہ کوئی اپنے پاس سے بنائی نہ امام الانبیاء سے سنی ہوئی کوئی غائب ہونے دی یہ صحابہ اکرام کا کارنامہ ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ صحابہ اکرام سے یہی جذبہ یہی جذبہ صحابہ اکرام سے وراثت میں تابعین اکرام نے پایا انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے منہ سے نکلنے والا کوئی جملہ ضائع نہیں ہونے حدیث رسول اللہ کو محفوظ کیا کیسے نہ کرتے امام الانبیاء کی دعا ہے آج بھی قائم آپ بھی چاہیں تو لے سکتے نظر اللہ عمران سمیہ مقادر نظر اللہ عمران سمیہ منا سید اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری کوئی بات سنے پھر اس کو یاد رکھے پھر لوگوں تک پہنچا دے دیں فرعبہ انسان کئی سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو اس کو زیادہ یاد رکھ لیتے ہیں اور کئی سننے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سمجھ عطا کر رکھی ہوتی ہے اس سے مسائل استعمال کر لیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت کے رسول کے دیگر ترامیم کی وجہ سے صحابہ اکرام نے پوری حدیث محفوظ کی تابعین نے ان سے لی تابع تابعین نے ان سے لی جماعتیں محدثین آ گئی اللہ کی توفیق سے انہوں نے اللہ رب العزت کے نبی کے دین کو مکمل طور پر کتابوں میں محفوظ کر دیا اور جتنا دین کو نشر کرنے میں دین کی نشو شاع میں جو کردار محدثین کی جماعت کا ہے اور کسی کا نہیں ہے میں اگر سچی سچی بات کر دوں ذرا دھیان سے سن لیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرشتوں کا وسود بیان کیا ہے عباد اللہ کے فرشتے بڑے مکرم بندے ہیں لا میں بالقول ایک بات بھی آگے بڑھ کے نہیں کرتے جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیر کرتے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وسود بیان کیا ہے اور یہی مطالبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا ہے کہ تم بھی فرشتوں کی طرح ہونے کی کوشش کرو یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ کیا اگر اللہ اگر ہم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کم لے لبعض ان بتا ملو وانتم لا تشعرون امام الانبیاء سے آگے بڑھ کے کوئی بات نہ کرو جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ آئے کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک رسالت میں آپ کوئی فیصلہ نہ کرے اس وقت تک فیصلہ نہ کرو رسالت میں آپ کی موجودگی میں ان کی آواز سے بات نہ کرو کتاب اللہ آ جائے سنت رسول اللہ آ جائے تو ہیل و حجت نہ کرو جو فیصلہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں آ جائے اس کو تسلیم کر لو کیڑے نہ نکالو ویسے نہ کرو یہ مطالبہ اہل ایمان سے کیا مطلب کہ تم بھی ویسے ہی فرما بردار مردار جیسے میرے فرشتے میرے فرما بردار مردار اور اگر کوئی اس طرح کی فرما برداری کرے پھر اس کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے میت اللہ رسول رفیقہ جو اس طرح کی اطاعت کرے اللہ کی اس کے رسول کی اللہ رب العزت اس کو صحبت عطا فرمائیں گے رفاقت رسید کریں گے کس کی نبیوں کی رفاقت صدیقوں کی رفاقت صالحین کی رفاقت شہدا کی رفاقت جو سچے دل سے کھری اطاعت کرے اللہ اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف مطلب بھی یہی بیان کرنا ان سنا انکانہ پون البوں میں وسب بھی اہل ایمان کا بیان کرنا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کی طرف آؤ تو فوراً ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں سن لیا اور فرما برداری و حجت یہ گا یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی یہ وصف آپ کو کہاں ملے گا جماعت محدثین کے یہاں یہ وصف آپ کو ملے گا کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے صحیح بخاری اس کی بہترین مثال ہے اور صحیح بخاری ایک مکتبہ فکر کا نام ہے بخاری شریف کسی کتاب کا نام نہیں ہے یہ تو ہماری غلط فہمی ہے کہ اسے ایک کتاب سمجھتے ہیں صحیح بخاری ایک مکتبہ فکر ہے ایک طریقہ استدلال ہے ایک منہج اتحاد ہے ایک منہج استدلال ہے ایک طرز زندگی ہے اور اس طرز زندگی پر اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں پورے مجموعے کا نام پورا مجموعہ جو ہے یہ مکتبہ اہل حدیث ہے اہل حدیث مکتب فکر ہے ایک طریقہ کار ہے یہ اللہ اس کے رسول کو ماننے کا ایک سلیقہ اور طریقہ اور کرینہ ہے یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ایک سلیقہ اور کرینہ اور انداز ہے یہ اللہ اس کے رسول کے دین کو نشر کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے اور ایک کرینہ ہے جو محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا تین باتیں نظر آئیں گی آپ ایک اللہ کا قرآن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک سرف صالحین کی اتباع سرف صالحین سے مراد صحابہ اکرام صاحبین کی جماعت ہے یہ اس لیے یہ اس لیے ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم ولدی نے اور اللہ نے اس سے پہلے فرمایا قرآن نے کریم نے سمجھ دے دی کہ دو گروہ ایسے گروہ ہیں جس پر اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے دی کہ دنیا کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے اور پھر میرے تابعین کا زمانہ ہے طلبا علم اچھی طرح سمجھ لیں اسی لیے امام الانبیاء کے فرامین کو کیا کہتے ہیں حدیثیں اور صحابہ اکرام کے اقوال کو کیا کہتے ہیں موقوف حدیثیں تابعین کے اقوال کو کیا کہتے ہیں مکتو حدیثیں اس کے بعد کسی کی بات کو حدیث نہیں کہا جاتا کوئی نہیں کہتا ابو حنیفہ کی حدیث کیا مالک کی حدیث کیا حدیث کبھی نہیں سنا ہوگا مرفو کو بھی حدیث سے کہا جاتا ہے اور موقوف کو بھی حدیثیں کہا جاتا ہے مکتو کو بھی حدیثیں کہا جاتا ہے اللہ کی حدیثیں نہیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کا شرف ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا شرف ہے امام الانبیاء کی گواہی کا نتیجہ ہے تو میرے بھائیوں یہ ہے ہمارا مسلک اور یہ ہے صحیح بخاری کا کتاب جہاں سے مرضی کھول لیں کہ قرآن کریم کی آیتیں ملیں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی ملیں گے اور آثار صحابہ کا ملیں گے جہاں سے کھول لے یہ دیکھنے میں کتاب نظر آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اقوال سرس صالحین کا بہترین مجموعہ ہے اسی لیے ہم اسے کتاب اسلام سمجھتے ہیں یہ کتاب الاسلام ہے اور اس محنت کے باوجود اس شرف کے باوجود اس اکرام کے باوجود اس صلاحیت کے باوجود اس سلامتی کے باوجود اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اس سماج کے کسی شخص کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو کل قرآن اچھا کو تو بادہ کتاب اللہ ہی کہا کہا جس کو بھی بادہ کتاب اللہ ہی کہا جس کچھ نہیں ہے اپنے پاس سے سب اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں لیکن اس کے باوجود ادب و احترام وہ ادب و احترام جو وراثت سے پایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے مائن سے قرآن اللہ ماں داغل پسروں گا ماتا را ماں کلبل الخوا تمہارا اندر بھی احترام ہے باہر بھی احترام ہے جو دکھایا اللہ نے دیکھ لیا جو دیکھ لیا اس کی تصدیق کی نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ ہاتھ سے آگے بڑھ کے دیکھا جو دکھایا وہی دیکھا کبھی زندگی بھر اپنی مرضی سے بات نہیں کی اور اتباع رسول کرنے والوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی توفیق بکی ہوئی ہے آپ دیکھتے ہو صحیح بخاری میں امام صاحب سوال بھی لے کے آتے ہیں سوال بھی لے کے آتے ہیں تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں ہی ہوتے ہیں اکثر سوال کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی سوال بھی وہیں سے نکالتے ہیں اور جواب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ قوم ایسی قوم ہے یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو اپنے پاس سے کبھی جواب نہیں کرتی جواب مل جائے اللہ اس کے رسول کے پاس میں تو نشر کر دیتی ہے نہ مل جائے تو خاموشی اختیار کر دیتی ہے صحیح بخاری میں آپ کو کتنے ہی مقامات ملیں گے جہاں سوال ہے جواب نہیں ہے یہ بیاج آپ کو یہ خالی جگہ آپ کو کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ملے گی ان کے پاس ہر سوال کا جواب وہ آتے ہیں سوال لے کے سوال لے کے آتے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں اللہ کے دربار میں سوال بھی ہوتا ہے ساتھ جواب بھی ہوتا ہے آتے کس لیے ہے کہ مور لگا دیں تصدیق کر دیں ہمارے جواب کی اگر کر دیں تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو ہمارے پاس بھی تصدیق کرنے کی صلاحیت ہے خود ہی مور لگا لیں گے ہمیں لوگ کہتے ہیں فکا نہیں مانتے اس طرح کی فکا کو کرتے ہیں ٹیکا تو یہ ہے جو صدیق کو ورثے میں ملی ہے ابو کے صدیق سے ہمیں ورثے میں ملی ہے کوئی بات بھی کوئی بات بھی اپنے بات سے نہیں کرتے اللہ رب العزت کا انتظار ہے اللہ کے رسول کا انتظار ہے یہی طریقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے تانے سن لیے امام الانبیاء نے بڑی بڑی باتیں سن لی بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی طویل انتظار کیے لیکن امام الانبیاء نے اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی زبان نہیں ہے آپ جانتے ہیں یہاں تک سن لیا اس بد بخت نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کل تیرا شیطان نہیں آ رہا تیرے پاس وہی لیٹ ہو گئی تھی وہی لیٹ ہو گئی تھی اتنا بڑا تانا سن لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کی اسی ادب احترام کا نتیجہ ہے پھر وہ پھر وہ خراج تحسین پایا ایسا خراج تحسین جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا وا خیر اللہ کا من اللہ اتنا بڑا خراج تحقیق امام الانبیاء آنکھیں اٹھا اٹھا کے انتظار کرتے تھے جبریل کا انتظار کرتے کہ زیادہ سے زیادہ آئے زیادہ سے زیادہ احکام دے لیکن اپنے پاس جو کوئی بات نہیں کرتے اس نے ایک دن کہا بھی کہ زیادہ کیوں نہیں آتے اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے جانتے ہو کہ میں کتنا طاقتور ہوں میری طاقتیں اپنی جگہ ہے ماں نتن اللہ ربی کل ہوں ماں بہن ہے دینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیہ رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کبھی نیچے نہیں اتر سکتے انتظار کرتے تھے اپنی مرضی سے نہیں یہی معاملہ یہاں ہے آپ کو بچے احباب ملیں گے یہاں سوال ہے جواب نہیں ہے دنیا سے چلے گئے سوال جواب نہیں سوجا نہیں دیا کیا کہیں گے لوگ کیا کا کتاب پڑھی جائے گی لوگ کیا کہیں گے کہ بخاری کو اس کا جواب نہیں آتا تھا نہیں آتا تھا اس لیے نہیں لکھا گستاخی نہیں کرنے کی ہمت نہیں آج بھی ہمارا وسیلہ یہی ہے جواب آئے تو دیتے ہیں نہ آئے تو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں یہ ہم نے وراثت میں پایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے تابعین آ یہ مخصا تعارف ہے جو صحیح بخاری صحیح بخاری اور ان کے ساتھیوں کی کتابوں کا مختصر کا تعارف ہے کرنا ہو رسالت محب کے بارے میں جاننا ہو دل نرم کرنے کی تصویریں سوچنی ہو ہر شے آپ کو صحیح بخاری میں ملے ستانوے کتابوں کا مجموعہ ہے یہاں میں اپنے عزیزوں سے اور اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے صحیح بخاری کو لوگوں میں متعارف کرانے میں کتنا کردار ادا کیا کون دوست ہے کون ساتھی ہے کون خطیب ہے جس نے زندگی میں ستانوے تقریریں کی ہوں صحیح بخاری کی روشنی میں بھی ایک ایک کتاب کی روشنی میں ایک ایک تقریر سے کتنی آسانی ہے لیکن بات کو توفیق کی ہے ایک کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ اس نے مجموعہ تیار کیا دوسری طرف ہم لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے ہمیں نشر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی اللہ سے ہم توفیق کے طلبگار ہیں اللہ سے ہم توفیق کے طلبگار ہیں لیکن یہ ہم سے قرض ہے صحیح بخاری کو نشر کرنا اس پر عمل کرنا اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنا اپنے لیے اس کو پورے حیات بنانا اپنے لیے اس کو نظام زندگی بنانا اپنے اس کے سارے معاملات اس کی روشنی میں طے کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے لیکن ہم اس قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں یہ فرض ہم نے ادا نہیں کیا ہم اس قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں کاش کے ان عزیزوں میں سے کوئی عدم مسم کر لے کہ میں یہ کام کر لوں کچھ تو کر ہی گزرے گا اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا امام صاحب کی یہ کتاب ستانوے کتابوں کا مجموعہ ہے اسی لیے اس کو جامع کہتے ہیں جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق مسائل ملتے ہیں یہاں میں طلبہ علم کو یہ توجہ بھی دلا دوں کہ سب سے بڑی کتاب نکال کے دیکھ رہے ہیں جس کو کل قرآن کہتے ہیں اس کی کتابوں کی تعداد بھی آپ کو پچاس پچپن سے زیادہ نہیں ملے گی ان کا خیال ہے کہ ہم نے زندگی کے سارے مسئلے حل کیے ہیں بلکہ وہ بھی حل کر دیے جو پیدا نہیں ہوئے وہ مسئلے بھی حل کر دیے جو ہے ہی نہیں سر سے دنیا میں اس کے اندر آپ کو ایک مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جو پیدا نہیں ہوا اس کے حل کے لیے مان صاحب نے محنت کی یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا جب تک سوال پیدا نہیں ہوتا تھا جواب نہیں تلاش کرتے تھے یہ کچھ اور لوگ ہیں سوال پیدا نہیں ہوا ہوتا مفروضہ قائم کرتے ہیں اگر یوں کہا جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے یہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے اور اللہ رب العزت کی فرمانی ہے لا نا سب کسو ایسی باتیں نہ کرو جن سے کرنے کی ضرورت نہیں حسن اسلام میرے ترک ہوں مارا یعنی ایسے کام کر رہے جس سے انسان کو سروکاری نہ ہو ایسے مفروضے کائم کرنا جن پہ قائم کیے ہوئے بارہ تیرہ صدیاں گزر گئی آج تک کوئی شکری پیش نہیں آئی اللہ کی توفیق ہے تو کتب حدیث میں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملے گا جو مفوضے قائم کر کے حل کیا گیا یہ جامع یہ مطلب ہے الجامع کا اور اس کے ساتھ ہی پھر اور کیا فرمایا الجامع صحیح صحیح بھی کہا اس کو صحیح کسے کہتے ہیں صحیح اسے کہتے ہیں جس میں کسی کو نمائی کا حق نہ بات کی جائے تو کچھ نہ کہہ سکے میں بہت ہی اقتصاد سے آپ کو بتا دوں پانچ شرطیں صحیح کی آپ جانتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ کو قبول کیا اور تین اپنی زائد لگائی اور کمال یہ ہے کہ امام صاحب سے لے کر آج تک ان شرطوں پر پھر کوئی اضافہ نہیں کرتا تحقیق کے دعوے تو بہت ہے وہ اپنی ہوا حق کے پیش نظر ہے کوئی تحقیق کا اصول نیا نہیں بنا کر سکتا سارے محدثین نے سارے محدثین نے چھان بین کی تحقیق کا معیار قائم کیا بہترین میں یاد یہ قائم کیا کہ جس حدیث میں پانچ شرطیں پائی جائیں گی اس کو ہم صحیح کریں یہ تمام محدثین کا متفق عالم ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانچوں شرطوں کو قبول کیا جب تمہاری صحیح ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو نئے سرے سے جانتے گے امام صاحب کی اپنی تین شرطیں جب تک ان تین شرطوں پہ پوری نہیں اترے گی اس وقت تک صحیح بخاری میں داخل نہیں تاکہ تین لوگوں کے لیے لیکن سے اللہ حجت بعد حسن دنیا پر فجت قائم ہو سکے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں ماننا چاہتا تھا جاننا چاہتا تھا لیکن میرے پاس کوئی معیاری تھا نہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائز کرتے ہوئے کہا کہ ایک یہ کہ امام صاحب کے زمانے تک یا امام صاحب کے زمانے میں حدیث کی صحت پر اتفاق ہو چکا ہو تاکہ اس بعد میں کوئی اس کو اجتماعی نہ کرے اور دوسری شرط یہ کہ اگر روایت معائن ہو تو آبی اور مرضی عن ہو کہ آپس میں ایک بار ملاقات زندگی میں ضروری ہے تاکہ تاکہ علت مکسی کا علاج ہو جائے اور تیسری شرط یہ کہ بڑے آئمہ جو ہیں جو حدیث کے مرتبہ ہے فکر ہے امام زہری ہے امام نافع ہے امام امامش ہے امام قصادہ ہے یہ اصل میں حقیقت دیکھنے میں تو انسانوں کے نام آتے ہیں حقیقت میں یہ مدارس ہیں حضرت عائشہ کا دیکھنے میں تو نام ہی ہے لیکن صحابہ اکرام حدیث کا یہ مدرسہ تھا دار الحدیث تھا پورا ابو حرالہ ایک نام ہے لیکن یہ ابو حرالا کسی انسان کا نام نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرسہ دارالحدیث تھا صحابہ اکرام کے اندر یہی معاملہ جابر بن عبداللہ کا ہے یہی معاملہ عبداللہ بن عباس کا ہے یہی اسی طریقے سے تابعین کے لوگ شخصیتیں ایسی ہوئی ہیں دیکھنے میں وہ انسانوں کے نام نظر آتے ہیں حدیث حقیقت میں وہ مدارس ہیں جیسے ہمارے بر شریر میں سننے میں تو میاں صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انسان کا نام نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ دار ہے میاں صاحب کا مدرسہ میاں صاحب کی شخصیت ایک مدرسہ ہے ایسا مدرسہ جس سے ہزار کبار علماء فارغ ہوئے یہ کوئی انسان ہے پتا نہیں کتنے انسانوں کا مجموعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیسری شرط امام صاحب کی یہ کہ جو بڑے ہیں حدیث کے ان میں سے فارغ ہونے والے جو پہلے نمبر پر آنے والے شاگرد ہیں ان کی حدیثیں رہیں گی گرشتیاتی جو فرسٹ آئے ہے نا ہمارے مدارس میں مدارس مدارسے معیار قائم کیا یونیورسٹیاں ایسے ہی کرتی ہیں جو ان میں جو دفعہ فارغ ہوتا ہے ان میں سے جو فرسٹ ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں جو مدارس ایسے ہوں ان کا معیار کتنا بلند ہو جائے گا امام صاحب نے فیصلہ کر لیا تابعین کے مدارس حدیث میں سے جو ان کے شاگردوں کا پہلا طبقہ ہے ان کی روایتیں گرستی یاد لائیں گے دوسرے تیسرے سے انتخاب کریں گے چوتھے پانچویں کو چھیڑتے ہی نہیں تاکہ حدیث کے چار ہونے کا خطرہ نہ ہو حدیث کے شاد ہونے کا خطرہ نہ ہو اس سے آگے بڑھ کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو پہلے تو بڑی دور کی بات ہے بعد میں بھی کوئی نہیں کر سکا ساری محنت کر لی ساری کوشش کر لی سارا وقت لگا دیا سارا مال صرف کر دیا ساری زندگی سوچ کر دی دین حق کی تلاش میں پھر ہاتھ کھڑے کر دیا اللہ میں سخیروں کا بے علمی کا کا بے قدرتی کا کا کر عظیم فن کا تقدر اقدر و تعلم ولا عالم مانتا اللہ اللہ میں نے محنت کر لیا ہے اب تیرے دربار میں سجدہ ریز ہو گیا ہوں تو دل میں یقین اور اطمینان ڈالے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح بخاری میں اس کو درج کروں گا امام صاحب کے بعد آج تک کوئی شخص سو حدیثوں کا مجھے بھی ایسا تیار نہیں کرتا یہ توفیق کی بات ہے اب ہم اگر کہیں کہ یہ آیا تم نے آیا طلّہ تھے تو کون سی اس میں مبالغے کی بات ہے اگر ہم کہیں کہ یہ امام الحدیث ہے پھر دنیا تھے تو کون سی مبالغے کی بات ہے اگر ہم کہیں کہ سید الفوقا ہاتھ ہے تو کون سی مبالغے کی بات ہے اگر ہم کہیں کہ یہ امام امیر المین علیہ فی القدیم الحدیث ہے تو کون سی مبالغے کی بات ہے کوئی مبالغہ نہیں یہ ہے امام عظیم اگر کسی کو امام اعظم کہنا ہو اس لیے کہ اس نے دین کی خدمت کی ہے تو وہ صاحب و تابعین کے بعد جو مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیا ہے اور کسی کو نہیں ملا یہ جامع ہے یہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ ہی دسنت بھی ہے سند کیا ہوتی ہے حق اور سچ کی دلیل ہوتی ہے سند کا من ہی دلیل ہے یا پھر بات کی ہے تو اس کی سمجھ بھی لاؤ سند کا من ہی دلیل ہے ان کا یہ امتیاز ہے کہ سچ اور حق بعد میں پیش کرتے ہیں دلیل پہلے دیتے ہیں دلیل پہلے سچ اور حق بعد میں پیش کرتے ہیں سرد پہلے دیتے ہیں سرد پہلے بیان کرتے ہیں حق اور سچ بعد میں بیان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے دین کو منوان محفوظ کیا ہوا ہے پہلی امتیں اپنے دین محفوظ نہیں کر سکیں اسی لیے کہتے ہیں اسمراد و خصی ست الفاد امت شرف اللہ تعالیٰ وسنة من سنن المحدثين رحمهم الله لقال من شاء ما شاء على ماشا علسام الكتب اللہ کا فضل ہے کہ محدثین کی جماعت اور ہم ان کے جو وارث ہیں ہمیں اپنے سننے میں نہیں آتے ہمیں اپنے نسلے میں نہیں آتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے نصبرہ میں سب کو آتے ہیں اللہ کا فضل کریں اس کی مہربانی اس لیے کہ ان نسلوں کا بڑا مقام ہے بڑی حیثیت ہے تھوڑا سا خبر کریں تو ساتھ ہی جانے بھی ہے صحیح بھی ہے اور مثبت بھی ہے اب میں اس کو چھوڑ کے کتابت کو کی طرف کتابت تو میں اللہ رب العزت کا تعارف اللہ کا ایسا تعارف اللہ کا ایسا تعارف جو اللہ نے کروایا اور اللہ کے رسولوں نے کروایا جو اللہ نے خود کروایا اپنا تعارف اور جو اللہ کے رسولوں نے کروایا اس تعارف کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تو نجات ہوگی اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی گویا کہ مار فتح الہی کا جو درخت محدثین نے لیا وہ کوئی اور نہیں دے باقی سب جوتے چلے لگانے والے ہاں ان کا شور مچانے والے اللہ رب العزت کا سچا اور کھڑا تعارف جو تمام انبیاء کرام نے اللہ کا تعارف کرایا ہے وہ تعارف محدثین کی جماعت نے کرایا اس کی ایک مثال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الحید بھی ہے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی وقت گنجائش نہیں اس کے بعد آئیے آخری بات کی طرف کتاب التوحید کا تکمیلہ اور تسمہ کیا ہے صحیح بخاری کا تکمیل اور تسمہ کتاب التوحید ہے کتاب التوحید کی تکمیل کس سے ہوئی عقیدہ توحید عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آخرت پر یقین نہ کرے اور آخرت پر یقین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میزان اعمال پر یقین نہ کرے فرمایا باب قول اللہ تعالی لیوم کو وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وأقوالهم توزن وقال مجاهد القسطاس بالقسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكال قال قال قال حدثنا محمد بن بن فضيل عن عن عن عمارة الكعكاء زرعة هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم پریشان نہ ہو مجھے بولنا بھی آتا ہے بریک بھی آنی آتی تو یہ آخری بات ہے اس بات میں ڈھیر سارے مسائل توجہ طلب ہیں میں بہت ہی اختصار سے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کے بات ختم کرتا ہوں اس میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر ایک تبلیغ ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی استدلال ہے امام صاحب کا و تفسیر ہے امام صاحب کی اور دوسری حدیث ہے تبلیغ کے اندر پھر تین چیزیں ہیں پہلی قرآن کریم کی آیت وزیر اور نوازی القص مخلت طلبہ عالم توجہ سے سن لیں قرآن کریم نے وزن اور میزان کا چار مقامات پر ذکر ہوا ہے سورہ آراف میں ذکر ہوا سورہ انبیاء میں سورہ مومنون میں اور سورہ القاریہ میں لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں سب سے بہترین اور سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان ہے ایک تو اللہ نے اپنی طرف اپنی طرف اس کی نسبت کی دوسرا اس میں عدل کا ذکر کیا تیسرا اس میں ظلم کی نفی کی اور چوتھی اس میں حساب کی دقت کا ذکر کیا ان کا من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب اور اس سے اگلی بات بیان کر دیا کہ میزان ہے وزن ہے تو وزن کس چیز کا ہوگا اس کے لیے بھی دو جامع کل میں ان سب در ہے امال اور اقوال امال کی بڑی قسمیں ہیں اور اقوال کی بھی بڑی قسمیں ہیں تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے حدیثوں کے اندر تفصیل سے موجود ہے کہ امال بھی تو لے جائیں گے مامی شہر اکثر اصل میزان میں حسن الخلق اصحاب اعباد بھی تولے جائیں گے ولا ولا عند جناح قول سیامتی وزنا یہ بھی آپ سن چکے ہیں نفس محمد من احد امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عبداللہ مسعود کی پتری پتری پنجلیاں قیامت کے دن میدان میں ہو پہاڑ سے باری ہوگی امال بھی تولے جائیں گے اور امال بھی تولے جائیں گے وہ سجلات اور دفاتر اور کتابیں بھی تولی جائیں گی جن میں امال لکھے ہوئے ہیں حدیث میں تاجہ آپ کر چکے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قربا اسم اللہ شعیل اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی اور اقوال بھی تولے جائیں گے رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميدان وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماوات والأرض كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان گویا کہ امال بھی تولے جائیں گے اصابل امال بھی تولے جائیں گے دفاتر امال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے اور تیسری بات تبلیغ کے اندر کیا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر جب کوئی مشکل لفظ آئے قبل کے ساتھ بات کرنی ہو تو اس کی وضاحت کر دی جائے یہ بھی نبی علیہ السلام اسلام کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے امام صاحب نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق عطا فرمائی کہ جب کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی شرح اور تفسیر کرنی ہو پھر بھی جاہری عدم کا سہارا نہ لو بگڑے ہوئے شاعروں کا سہارا نہ لو بے دین لنگیوں کا سہارا نہ لو یہاں بھی عبداللہ بن عباس کی طرف اٹھا کے دیکھو اور ان کے علم کے بارے سے میں زبر سے مدد لو ابو قاسم بن سلام سے مدد ہو محدثین کے اندر بھی لغوی ہے جو اس کو جاننے والے ہیں ان کے سہارے بات کرو گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا اسی لیے تو اسی لیے تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ایک گروہ وہ ہے جو ایمان کی شرح تفریح غلط کرتا ہے ایک یہ شخص ہے جس نے کہا امن ہوئے ان کو یہ صحیح والا کہاں سے آتا ہے صحابہ کران سے ملتا ہے اور یہ دعویٰ کر کے پھر سات ستر دراز بھی مہیا کیے یہ بات حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پھر ہمیشہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک سند ہوتی ہے ایک مسل ہوتا ہے امام بخاری کی سند پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اگر کیا دیا جائے کہ یہ رواج بخاری میں ہے یا یہ راوی بخاری کا ہے سارے محدثین کہتے ہیں کہ جاؤ